انس بن عیاض ابو زمرہ نے موسیٰ بن عقبہ سے انہوں نے نافع سے انہوں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی آپ نے فرمایا تین آدمی پیدل چلے جا رہے تھے کہ انہیں بارش نے آ لیا انہوں نے پہاڑ میں ایک غار میں پناہ لی تو اچانک ان کے غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان آ گری اور ان کے اوپر آ کر انہیں ڈھانک دیا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا تم اپنے ان نیک اعمال پر نظر ڈالو جو تم نے صرف اور صرف اللہ کے لیے کیے ہوں اور ان کے وسیلے سے سے اللہ تعالیٰ دعا کرو شاید وہ اس بندش اور قید سے تمہیں آزاد کر دے اس پر ان میں سے ایک نے کہا اے اللہ میرے انتہائی بوڑھے والدین بیوی اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی میں نگہداشت کرتا ہوں جب شام کو میں اپنے جانور چرانے کے بعد انہیں ان کے پاس واپس لاتا ان کا دودھ دوہتا تو آغاز اپنے والدین سے کرتا اور اپنے بچوں سے پہلے انہیں پلاتا تھا ایک دن مویشیوں کے چرنے کے قابل درختوں کی تلاش مجھے بہت دور لے گئی میں راہ سے پہلے گھر نہ پہنچ سکا میں نے انہیں پایا کہ وہ دونوں سو چکے ہیں میں جس طرح ہر روز دودھ نکالا کرتا تھا دودھ نکالا اور وہ دوہا دودھ لے کر ان کے سرحانے کھڑا ہو گیا مجھے یہ بھی ناپسند تھا کہ ان کو نیند سے جگاؤں اور یہ بھی نہ تھا کہ ان سے پہلے بچوں کو پلاؤں بچے بھوک کی شدت سے بلکتے ہوئے میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے میں اسی حال میں کھڑا رہا اور وہ بھی اسی حالت میں رہے یہاں تک کہ صبح طلوع ہو گئی اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس غار کے بند منہ میں اتنا سوراخ کر دے کہ ہم آسمان کو دیکھ لیں اللہ نے اس میں ایک سوراخ کر دیا کہ وہ آسمان کو دیکھنے لگے اور دوسرا ساتھی کہنے لگا اے اللہ میری ایک چچا ساتھ تھی میں اس سے وہی شدید محبت کرتا تھا جو ایک مرد عورت سے کرتا ہے میں نے اس سے اپنے لیے خود اسی کو مانگا اس نے اس وقت تک میری بات ماننے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ میں اسے سونے کے سو دینار لا کر دوں میں انہیں حاصل کرنے میں لگ گیا یہاں تک کہ سو دینار اکٹھے کر لیے پھر جب میں اس کے دونوں قدموں کے درمیان پہنچا تو وہ کہنے لگی اللہ کے بندے اللہ سے ڈر اور حق یعنی نکاح کے بغیر مہر یعنی بکارت نہ توڑ تو تیرا نام سن کر میں اسے الگ ہو کر کھڑا ہو گیا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو اس میں اور زیادہ سوراخ کر دے اور اللہ نے ان کے لیے اور اور زیادہ سوراخ کر دیا تیسرے نے دعا کرتے ہوئے کہا اے اللہ میں نے ایک مزدور کو چاولوں کے ایک فرق یعنی تین سا تقریباً ساڑھے سات کلو گرام کی اجرت کے عوض کام پر لگایا جب اس نے اپنا کام پورا کر لیا تو کہا میرا حق یعنی اجرت ادا کرو میں نے اسے اس کا فرق یعنی تین سا چاول پیش کیے وہ اسے کم قرار دیتے ہوئے اس اس اس کو کو چھوڑ کر چلا گیا میں میں مسلسل تین سا چاولوں کاش کرنے لگا یہاں تک کہ نے کی آمدنی سے گائے کے بہت سے ریوڑ اور ان کو چرانے والے غلام اکٹھے کر لیے پھر مدت بعد وہ میرے پاس واپس آیا اور کہا اللہ سے ڈرو میرے حق میں مجھ پر ظلم نہ کرو میں نے کہا ان گائیوں کے ریوڑوں اور انہیں چرانے والے غلاموں کی طرف جاؤ اور انہیں لے لو اس نے کہا اللہ سے ڈرو میرے ساتھ مذاق تو نہ کرو میں نے کہا میں مذاق نہیں کر رہا یہ سب گائیں اور ان کو چہرانے والے غلام لے جاؤ وہ انہیں لے کر چلا گیا اگر تو جانتا ہے کہ میں نے یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا تو جو حصہ باقی رہ گیا ہے اسے بھی کھول دے اللہ نے باقی حصہ بھی کھول دیا اور وہ آزاد ہو کر غار سے باہر نکل آئے صحیح مسلم حدیث نمبر 6949